و توصیف کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو مالک الملک ہے خالق کائنات ہے زمین و آسمان کا بنانے والا ہے جو رب العالمین ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں احمد مصطفیٰ محسن انسانیت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ مسلم وسلم وبارک علیہ دوستوں اور بزرگوں ابھی آپ نے فضلت و شیخ مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ سے بہت ہی علمی تقریر سماعت فرمائی جو معاشرت کے اوپر چل رہی تھی اور وقت کی قلت کی وجہ سے موصوف اپنی بات پوری نہیں کر سکے اور وہی صورت حال ہمارے سامنے بھی ہے سات بجے سے لے کر دس بجے تک جب پرمیشن ہی ہو تو اس میں آدمی کتنی باتیں رکھے اور کون کون سی باتیں آپ کے سامنے آئیں خیر مولانا جلال الدین صاحب نے جو حدیثیں اور قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑی ہیں اور ان کو آپ نے سماعت فرمایا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے علم میں اور مزید اضافہ فرمائے اور ہم اور آپ سبھی کو کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے میں اس وقت آپ کے سامنے حالات کے تحت جو سلگتا ہوا ماحول واتاورن جو چل رہا ہے اس ماحول پر اس واتاورن پر میں کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں یہ حقیقت ہے کہ اسلام کی جو ترقی ہوئی ہے اس میں مخالفین کا بھی ایک بہت بڑا اور اہم رول رہا ہے اگر آپ قرآن پڑھیں انبیاء کرام کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ جو بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے اللہ رب العالمین نے ان کا مخالف ضرور اسی دنیا میں ان کے سامنے پیدا کیا ورنہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت آپ سمجھ نہیں پائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیجئے تو ان کے مد مقابل فرعون ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اگر آپ اٹھائیں تو نمرود کی تاریخ بھی ہمیں ملتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہمیں ابو جہل ابو لہب عاص ابن وائل وغیرہ دشمن ولید اور یہ آپ کا رئیس المنافقین عبداللہ ابن اوبے یہ منافقین سر فہرست نظر آئیں گے میں اس چیز کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آج ہمارے سامنے جو صورت حال ہے وہ بالکل اسی نوعیت کی ہے کبھی افغانستان پر حملہ کر کے وہاں کی اسلام پسند حکومت کو کر دیا گیا اور امریکہ نے اپنی من پسند حکومت وہاں قائم کر دی نام یہ ہے کہ وہ جمہوریت ڈیموکریسی وہاں ہے جمہوریت وہاں ہے حالانکہ جمہوریت نام کی وہاں کوئی چیز نہیں بلکہ وہ امریکہ کی پٹھو سرکار اس کے بعد اس نے عراق پر ایک حملہ کیا اور اس کے لیے الزام یہ لگایا کہ یہاں ایسے ہتھیار چھپے ہوئے ہیں جو دنیا کو تحس نحس کر سکتے ہیں اور جب ان کی تلاشی لی گئی تو وہ ہتھیار وہاں نہیں ملے پھر بھی بنا کسی ثبوت کے اس عراق کی حکومت کو بھی تہو کر دیا گیا کر دیا گیا اور وہاں پر بھی اپنی من پسند سرکار بٹھا دی گئی بنا دی گئی اب نمبر ایران کا ہے ملک شام پر بھی اس کی نظر ہے سیریا پر اور ابھی آگے دیکھیے کہاں کہاں اس کی نظر اور اسلام کے بارے میں سیدھا یہی ایک الزام باقاعدہ یہ نام لے کر بھی پیش کیا گیا کہ اسلام تو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور محمد الرسول اللہ نے جو اسلام پھیلایا وہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈینمارک کے اندر کیا ہوا باقاعدہ اس کا ایک کارٹون بنایا گیا اور اس پیپر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر حالانکہ آپ کا تو کوئی فوٹو نہیں ہے لیکن ایک تصویر بنائی گئی اور اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ یہ محمد ہیں اور تلوار تیز کرتے ہوئے دکھایا گیا جس سے یہ میسج پوری دنیا کے اندر دیا گیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اتنی بڑی گستاخی محمد الرسول اللہ کی شان میں اور پھر یہ سلسلہ چلا تو آج بھی مسلمانوں کی کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے کہیں یہ سلسلہ تسلیمہ نسرین کی شکل میں ابھرتا ہے اور آج بھی وہ کلکتہ کی سرزمین کے اندر ٹہل رہی ہے اور ہماری حکومت اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کر رہی ہے ابھی چند دن پہلے آپ کے بامبے کے حالات اس کو بھی آپ سامنے لائیے جو آج کے پیپر میں بھی موجود ہے آپ دیکھیے ہم نام نہیں لینا چاہتے ہیں بڑی مبارک شخصیت ہے وہ اپنے پیپر کے اندر کس طریقے سے محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز جملے اس نے لکھے اور بہت چھوٹے الفاظ میں آج کہہ دیا کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی اور اس کی معافی ہمارے ٹھاکر جی طلب کر رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی غلطی اور دھوکے سے ہو جائے یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ ہمارے جذبات سے اس لیے کھیلا جا رہا ہے کیونکہ انہیں یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ مسلمان وہ قوم ہے جو ساری چیزیں برداشت کر سکتی ہے لیکن اگر اس کی کتاب قرآن اگر ان کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اگر حملہ کیا جائے نبی کی ذات گرامی اور آپ کی شخصیت پر اگر گستاخانہ جملے پیش کیے جائیں تو مسلمان ان چیزوں کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور یہ جذبات میں اٹھیں گے ابھریں گے پھر فتنہ ہوگا فساد ہوگا اور ہم کو دہشت گردی کا الزام لگانے میں بہت آسانی ہو جائے گی حقیقت ہے اگر میڈیا والے ہیں تو وہ بھی میری بات کو ذرا لکھیں اگر تو ہو سکتا ہے کوئی اور بات آپ ہیڈنگ میں نہ دیں اگر ہیڈنگ میں دینا چاہیں تو اسی کو ہیڈنگ بنا لیں میں یہ بات اہل حدیث کے اسٹیج سے نہیں بلکہ یہ بات میں مسلمانوں کے اسٹیج سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اس وقت حنفی شافی مالکی ہمبلی سنی تمام لوگوں کی طرف سے میں اس وقت یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں جس میں ہم اپنے اہل حدیثوں کو بھی شامل کر رہے ہیں کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن جہاں جناب محمد الرسول اللہ کی شان میں اگر گستاخی ہوئی اور آپ کے خلاف اگر زہر اگلا گیا تو ہم سارے مسلمانوں کی طرف سے یہ کہہ لینا چاہتے ہیں اس سلسلے میں مسلمان کسی کی جان لے بھی سکتا ہے اور اپنی جان دے بھی سکتا ہے یہ بات میں صرف اکیلے نہیں کہہ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے ہر مسلک کے بھائی ہر مسلک کے ماننے والے ہمارا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ معاملہ ہمارا اور آپ تک محدود نہیں ہے یہ معاملہ جناب محمد رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے اور کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں اور آپ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے اور آپ کے کچھ اختلافات ہیں ہمارے اور آپ کے کچھ کچھ گھریلو معاملات ہیں ہم اس کو گھر میں بیٹھ کے حل کر لیں گے ہم اس کو ایک جگہ بیٹھ کے نبڑ لیں گے آمین زور سے یا آہستہ الدین ہے یا نہیں ترابی بیس یا آٹھ طلاق تین یا ایک یہ تمام ہمارے مسائل ہیں لیکن کم سے کم ان مسئلوں کو آپ کافروں کی عدالت تک مت لائیے یہ ہمارے جھگڑے ہیں ہم ان کو اپنے گھر میں بیٹھ کر بھائی چارگی کے ساتھ اور بہت ہی پیار محبت کے ساتھ ہم اس کو نبڑ لیں گے ہمارے ان تمام مسائل کا حل وہ کریں جن کو پیشاب کر کے دھونے کی تمیز نہیں مانتے ہمارے ان تمام مسائل کو وہ سلجھائیں جن کو کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا ہمارے دیش کے پردھان منتری یہ نہیں دوسرے تھے وہ دھوتی باندھا کرتے تھے وہ بیچارے امریکہ میں گئے اور ہوٹل میں پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے کاغذ سے پیپر سے اپنی لیٹرین صاف کی پیپروں میں آیا انڈیا ٹوڈے اور سرسلیل کے اندر افسوس تو یہ ہے کہ جن کو لیڈرین کر کے دھونے کا طریقہ نہیں معلوم ہو آج ہمارے مسائل ان کی عدالتیں حل کر رہی ہیں میرے بھائیوں یہ بہت سلگتا ہوا موضوع ہے جو آج کے اس وقت میں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کی وجہ ہے کہ اس وقت ہمیں اور آپ کو ہنفی شافعی مالکی اور بریلوی اور اہل حدیث ان فرقوں میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آج یہ ماحول ہے اس بات کا کہ ہمیں اور آپ کو سب کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم ہونا ہے ورنہ وہی حال ہوگا جو آج عراق کی سرزمین پر ہو رہا ہے اور اس کا پورا فائدہ امریکہ کو پہنچ رہا ہے شیعہ مرے یا سنی بہرحال فائدہ تو امریکہ کو ہو رہا ہے ہمیں اپنے گھر کے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اس کو میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا اور آج تقریر والا انداز میرا نہیں رہے گا کیونکہ وقت بہت کم ہے میں کچھ سلجھے ہوئے انداز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہندو دھرم کے اندر 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں اور یہ ہمارے ہندو بھائی بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہوگا 33 کروڑ دیوی دیوتا منو اسمرتی کے اندر صاف لکھا ہے کہ ایک دن میں ایک دیوی کو پرسن کرو یا ایک دیوتا کو اور تینتیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پرسن کرنا ضروری ہے اور اگر ایک بھی دیوی یا دیوتا اپرسن رہا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ تینتیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کتنے دن چاہیے تینتیس کروڑ کیونکہ ایک دن میں ایک ہی دیوی یا دیوتا خوش ہوگا دو نہیں ہو سکتے ہیں اور تینتیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کتنے دن ہوئے کروڑ اور اگر ایک بھی اپرسن ایک بھی ناخوش رہ گیا تو زندگی بھر کی تیری بھنگ لیکن آج الگ الگ دیوتاؤں کو ماننے والے آج ایک پلیٹ فارم پہ قائم ہو چکے ہیں کوئی شنکر کا پجاری ہے کوئی رام کا پجاری ہے کوئی لکشمن کا پجاری ہے کوئی راوڑ کا پتلا پھونک رہا ہے تو کوئی رام کا پتلا پھوک رہا ہے لیکن آج مسلمانوں کو اس دنیا سے تحس و نحس کرنے کے لیے الگ الگ خداؤں کے ماننے والے ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں آپ کو بتاؤں شیو سینا ایک پارٹی کا نام ہے میں نام میں ہی اچھالنا چاہتا ہوں نہ میرا یہ موقع ہے اور نہ میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اور بی جے پی بھی ایک پارٹی ہے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دونوں ہی پارٹی کے لوگ الگ الگ خداؤں کو مانتے ہیں شیو سینا کا خدا الگ ہے اور بھاجپا والوں کا الگ ہے لیکن مقاصد ان دونوں کے ایک ہیں مقاصد ان دونوں کے ایک ہیں جب مسلمانوں کو تحس نحس کرنے کے لیے الگ الگ خداؤں کو ماننے والے ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں تو ایک خدا کو ایک نبی کو ایک قرآن کو ایک قبلے کو ماننے والے پھر ہم اور آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کیا ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتے آپ کو میں بتاؤں امریکہ میں عیسائی ہیں اور برٹین میں کون ہے یہودی ہیں ٹونی یہودی ہے اور جارج ڈبلو بش عیسائی ہے اور عیسائیوں نے الزام لگایا یہودیوں نے الزام لگایا تھا عیسائیوں پر کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن نہیں ہے وہ زانیہ ہیں کیونکہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے آج کی یہ رات جو میری گھڑی میں آٹھ بج کر پچاس منٹ ہو رہے ہیں اس وقت بھی بائبل کوئی بھی نسخہ آپ اٹھا کر دیکھ لے بائبل کا آج کی آٹھ بج کر پچاس منٹ پر بھی میرے بھائیوں بائبل کے اندر عیسائیوں کے پاس اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ یہ صاف ثابت کر سکیں کہ مریم پاک دامن ہے اور یہ بغیر باپ کے جو بیٹا پیدا ہوا یہ اللہ کا یہ مریم پاک دامن ہے اور زنا کا بیٹا نہیں ہے آج بھی عیسائیوں کے پاس اس بات کا ثبوت نہیں ہے دیکھ دیکھ کے مر گئے لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے اپنی کتاب بائبل کے آدھار پر کہ عیسا کی ماں مریم پاک دامن ہے یہودی الزام لگاتے رہے اس سلسلے میں دس سال جنگ چلی نہ جانے کتنے عیسائی مرے کتنے یہودی مرے لیکن چند سال پہلے عیسائی اور یہودی یعنی یہ وہی یہودی ہیں جن کی جنہوں نے عیسائیوں پر الزام لگایا تھا اور عیسیٰ کی ماں مریم کو پاک دامن نہیں مانا اور آج بھی نہیں مانتے ہیں لیکن جب مسلمانوں کو تاس ناس کرنے کا معاملہ آیا اور اس دنیا سے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا معاملہ آیا تو ٹونی بلیر اور جارج ڈبلو بش یہ دونوں ایک ہو چکے ہیں عیسیٰ کی ماں مریم کو زانیہ اور بلاکاری اور غلط عورت کہنے والے بھی آج ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم انہی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں ایک قبلہ ایک قرآن ایک رب کو ماننے والے آج ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ پا رہے ہمارے جھگڑے ہیں رہنے تو ہمارے گھروں تک یہ کون ہوتے ہیں اس کو اکسانے والے یہ کون ہوتے ہیں اس کو چھیڑنے والے ہم اپنے گھر کے جھگڑے اپنے گھر میں ہم نپٹائیں گے ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ملیں گے قرآن اصول بتلا رہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تمہارے درمیان دین کے معاملے میں کوئی تنازع اور جھگڑا ہو جائے تو تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ ہم قرآن و حدیث کو سپریم کورٹ مانتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو سب سے بڑی عدالت مانتے ہیں اور سپریم کورٹ کا سب سے بڑا جج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اس جج کی زبان سے جو فیصلہ ہوگا ساری دنیا کا مسلمان اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہے ہمارے فیصلے یہ پیشاب کر کے دھونا بھی نہ جانے ان سے ہم اپنے فیصلے نہیں کروائیں گے یہ تھوڑی سی تمہید ہم نے باندھی ہے اب میں توہین کرنے والوں کو صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو رسول سے کتنی محبت ہے اور ہم رسول کے لیے کیا کرنے کے لیے تیار ہیں اتنا میں بتا دینا چاہتا ہوں ان کو کہ جو شخص محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے قرآن میں حدیث میں محمد الرسول اللہ کی شریعت میں رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے یہ میں نے آپ کو ایک اصول بتا دیا ہے شریعت کا جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے نبی کو گالی دیتا ہے نبی کے خلاف توہین آمیز جملے بولتا ہے اس کو اس دنیا میں شریعت اسلامیہ کی نظر میں دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ آتنگواد کی شکشہ ہے آپ کو کہنا ہے جو چاہو کہو اگر اسلام کی تاریخ پڑھو گے اور محمد الرسول اللہ نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کیے اگر غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کے ان معاملات کو دیکھو گے تو آپ انگلی دبا جاؤ گے دانتوں تلے کہ محمد الرسول اللہ نے ایسے ماحول اور ایسے موقع پر غیر مسلموں کے ساتھ یہ سلوک کیا اگر موقع ملا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ غیر مسلموں کے ساتھ نبی اکرم نے کیا سلوک کیا کیا آج امریکہ وہ سلوک کر سکتا ہے افغانستان کے لوگوں پر یا طالبان کے اوپر کیا وہ سلوک آج عراق کے اندر جو لوگ بند بند کیے گئے کیا یہ سلوک کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ جو چودہ سو سال پہلے محمد رسول اللہ نے ان کافروں کے ساتھ کیا بلکہ اس عورت کے ساتھ کیا جو خود نبی اکرم کے سگے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا گئی اور نگلنا چاہیے لیکن نگل نہیں سکی لیکن آپ نے اس کو بھی اس حال میں دیکھا اور کہا جا میں نے تجھے بھی معاف کیا لیکن تو میرے سامنے مت آیا کر کیونکہ جب تو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنی چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے ہے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے اتنا اہم سلوک کیا کوئی کیا جا سکتا ہے مسٹر صدام حسین کو پھانسی بھی دی گئی تو وہ جارج ڈبلو بش کے اشارے پر وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا اپنے اوپر وہ الزام نہ لے لیکن یہ کون نہیں جانتا ہے کہ صدام کے گلے میں پھانسی کا پھندا اگر ڈلا اور اس کی روح بھی اٹکی ہے تو اس کا remote control George W Bush کے ہاتھوں میں تھا یہ کون نہیں جانتا ہے میں اس وقت اس مسئلے کو پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ صدام حسین کیسا آدمی تھا وہ بذات خود کیسا بھی ہو بہرحال گرفتار ہونے کے بعد اس کے ہاتھوں میں قرآن تھا گرفتار ہونے کے بعد اس کے ہاتھوں میں قرآن کی تل... اس کی زبان پہ قرآن کی تلاوت تھی گرفتار ہونے کے بعد بہرحال وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھانسی کے ٹھنڈے پر لٹکتے ہوئے بھی اس نے اس کلمے کو اپنی زبان سے پڑھا وہ جیسا بھی ہو بہرحال وہ ایک مسلمان تھا اور اگر وہ امریکہ اگر وہ عراق کی حکومت کے ہاتھوں مارا جاتا تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا مجھے افسوس صرف اس بات پر ہے کہ اس کا ریموٹ کنٹرول اس ودیشی کتے کے ہاتھ میں تھا جس کو دنیا جارج ڈبلو بش کے نام سے جانتی ہے ہماری جانوں کا فیصلہ یہ کریں گے لیکن میرے بھائیوں اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ مرتے مرتے بھی میری زندگی کی سانسوں کو حرام کر جائے گا اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے موت کے وقت کے یہ فوٹو ٹیلی ویژنوں پر اور پیپروں میں آ جائیں گے اس کو معلوم بھی نہیں تھا موبائل سے لی گئی تصویریں پوری دنیا میں کوہرام مچا دیں گی اور پھانسی کے وقت اس کے غیر متزلزل قدم جو پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھے اور اس نے خوشی خوشی پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے میں لٹکایا اور کالے کپڑے کو بھی اس نے اپنے گلے میں ڈالنے سے انکار کر دیا وہ مرتے وقت اور اس پھانسی کے پھندے پہ لٹکتا جارج ڈبلو کو ایسی زہریلا انجیکشن دے کر چلا گیا کہ جس کی تکلیف جارج ڈبلو بش اپنے موت کے وقت بھی کرتا رہے گا یہ صدمہ یہ احساس اس کو رہے گا کہ مسلمان مرتا بھی ہے تو اس بہادری کے موت یہ کیا جانے کتوں کی موت مرنے والے اور انڈر گراؤنڈ ہونے والے یہ بیچارے کیا جانے اس کو میرے بھائیوں اگر ہمت ہے تو میڈیا والے ان الفاظوں کو لکھیں پیپروں میں ان کو تو بس دہشت گردی دکھائی دیتی ہے ان کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ محمد رسول اللہ نے ابن کے ساتھ کیا کیا سلوک ان کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ جو کافر مسجد نبی کے اندر آیا اور پیشاب کیا محمد رسول اللہ نے اس کے پیشاب کو بھی مسلمانوں سے صاف کروایا اس آدمی سے نہیں کہا کہ تم اس کو صاف کرو ان کو یہ نہیں دکھائی دیتا ان کو یہ نہیں دکھائی دیتا محمد الرسول اللہ نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا کیا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی ایک ہی سزا ہے جو محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے کہ اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں یہ ہماری گورنمنٹ کو سمجھ لینا چاہیے کہ تسلیمہ نسرین نے جس طریقے سے محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے اور اس نے اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے یہ ہمارے مذہب مذہب کے مطابق ہمارے اسلام کے مطابق اس عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے آپ اس عورت کو پناہ دے رہے ہیں جو اسلام کی دشمن ہے اور جس کو اسلام کے قانون کے مطابق اس دنیا میں زندہ رہنے کی اتھارٹی اور پاور نہیں ہے اس کو ہماری حکومت کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اسلام کی دشمن کو اگر اپنے ملک میں پناہ دے رہی ہے تو وہ کس سے جنگ کر رہی ہے یہ سمجھ لینا چاہیے تم بات کرتے ہو مسلمانوں کی محمد الرسول اللہ کے دشمن جانتے ہو اس کو قتل کرنے کے لیے ہمارے چالیس اور پچاس سال کے بوڑھے اور جوان کافی نہیں ہیں ایک نو سال کا بچہ بخاری اٹھاؤ ایک گیارہ سال کا بچہ ایک کا نام ہے اور دوسرے کا نام ہے معاوض چچا عبد الرحمان ابن عوف اشرح مبشرہ میں سے اشرح مبشرہ میں سے ایک نے آگے سے دامن پکڑا اے میرے چچا اے عبد الرحمان مجھے اتنا بتا دو کہ اتنا بتا دو کہ ابو جہل کون ہے نظر ڈالی بچے پر نظر پڑی نو سال کا بچہ اے میرے بھتیجے اے میرے بھتیجے کیا کیا پوچھ رہے ہو ابو جہل کون ہے ارے ابو جہل کا نام تم کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے اب یہ سوال یہ نظروں سے عبد الرحمان نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک اور بچے نے دامن پکڑا ہائے چچا جلدی بتاؤ کہ ابو جال کو پیچھے نظر ڈالی تو گیارہ سال کا بچہ دائیں نو سال بائیں گیارہ سال او افرا تیری قسمت کا بھی کیا کہنا تو نے بچے بھی جنے تو اتنے بہادر افرا تیری قسمت کا کیا کہنا ماں ایک ہے باپ دو ہے باپ دو ہیں ایک باپ سے ایک بچہ پیدا ہوا باپ کا انتقال ہوا ماں نے عدت گزاری دوسری شادی کر لی دوسرے باپ سے دوسرا بچہ پیدا ہوا ماں ایک باپ دو افرا تیری قسمت کا کیا کہنا آئے میرے بھتیجو کیا وجہ ہے کہ تم ابو جہل کو پوچھ رہے ہو کیا وجہ ہے کہ تم ابو جہل کے بارے میں سوال کر رہے ہو نظریں ان دونوں بچوں پہ بڑی بچوں نے کہا معاذ و نے کہا اے چچا کہ وہ میرے نبی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کو گالی دیتا ہے سنا ہے کہ وہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے سنا ہے کہ وہ میرے نبی کو برا بھلا کہتا ہے اے چچا صرف اس کا چہرہ مجھے دکھا دو اتنا کہنا ہی تھا بچوں کے جملے رکے نے تلوار پیچھے چھپائی جیسے ہی وہ گھوڑا تیزی سے دوڑ دوڑاتا ہوا لایا نو سال کا بچہ اس گھوڑے پر چھلانگ لگاتا ہے اور ابو جہل کو لے کے زمین کے اوپر گرتا ہے اور گیارہ سال کے بچے نے اس کے پیٹ میں تلوار کا وار کیا پھر نو سال کے بچے نے اس کی گردن اڑا دی دونوں کہنے لگے اور مع ایک کہتا میں نے مارا دوسرا کہتا میں نے مارا چچا عبد الرحمان ابن عوف کہتے بھتی جو لڑو نہیں تم دونوں نے مارا تم دونوں نے قتل کیا اللہ کے نبی نے بھی اس کی لاش کو دیکھا اس ابو جہل کو اس حال میں مسکرائے کہ نو گیارہ سال کے بچوں نے اس کا کام تمام کر دیا میرے بھائیوں سمجھ لو کہ ہمارے نو گیارہ سال کے بچوں میں بھی اتنا انقلاب ہوتا ہے مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن جس کی ذات پر ہمارا ایمان ہے اور جس کے لیے جینا مرنا نبی اللہ کے لیے ان سلاتی و وہ و محیا و مماتی میری موت و زندگی اللہ رب العالمین کے لیے اور اللہ رب العالمین کی صحیح پہچان ہمیں محمد رسول اللہ نے بتائی ہے پھر مسلمان یہ کیسے برداشت کر لے کہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اور یہ نالائق جانتے ہیں کہ مسلمان نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا اسی لیے یہی نام لے لے کے اچھالو اور ایسے ہی کام کرو کہ مسلمان تمام جذبات سے باہر آ جائے اور ہمیں آتنگوادی اور ہمیں دہشت گرد کہنے میں آسانی ہو سکے میرے پیارے بھائیو ذرا غور تو کرو کہ نو سال اور گیارہ سال کے بچوں ہی نے اس کا کام تمام کر دیا بخاری شریف کا یہ واقعہ بتلا رہا ہے ہمیں کہ ایک ہی سزا ہے بس گستاخ رسول ایک ہی سزا ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ڈینمارک کے رائٹر کو دیکھ لو ہم تو سزا نہیں دے سکے لیکن اللہ نے اس کو سزا دے دی اور کس طریقے سے وہ اپنے ہی گھر میں جل کے مرا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اتر پردیش کے اندر وہ ہنگامہ نکلا تھا اور سماجوادی پارٹی کے ایک لیڈر نے یاقوب قریشی صاحب نے اکیاون کروڑ روپے کا بھی انعام رکھ دیا تھا آپ نے پیپر میں پڑھا ہوگا صاف کہا تھا کہ جو ڈینمارک کے اس پیپر میں کارٹون بنانے والے کا جو سر قلم کر کے لائے گا اس کو اکیاون کروڑ کا انعام اور ابھی بھی یو پی کے اندر پتہ نہیں کوئی اور آدمی پیدا ہوا اس نے جارج ڈبلو بش کے سر کی قیمت بھی لگا دی حکومت بیچاری پابندی اے یہ تو جان مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے یہ جو ہے کسی کی جان لینے کا یہ تو میسج دیا جا رہا مقدمہ چلاؤ مقدمہ چلاؤ ہاں سارے مقدمے ہمارے ہی اوپر چلاؤ ان کو آزاد چھوڑتے رہو بیچاروں کو بہت دودھ کے دھلے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں میرے بھائیو ہمارے مسلک الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کے نام پر نبی کی عزت ہم سب کے دلوں میں برابر بیٹھی ہوئی ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے میرے بھائی ہم ایک پلیٹ فارم پر وہ تمہاری وجہ سے ہم نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ تم ہم لوگوں کو ملنے نہیں دے رہے ہو میرے بھائیوں ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور نبی آکرم کی عزت و عصمت کے لیے تو ہم سب سے پہلے ایک پلیٹ فارم پر پائیں